یحییٰ بن سعید نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے معنی روایت کی مگر انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6423